فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ۖ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ۖ كلما ردوا الى الفتنه يركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہو تم راہ راس پر لا کھڑا کرو جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو آپ ہرگز اے نبی اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب ایک ساں ہو جاؤ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ بس اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے بس اگر یہ لوگ تم سے ایک سوئی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم یعنی کفار سے بھی امن میں رہیں لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کی سلسلہ جمبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے منافقین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف اس بات میں اختلاف ہے کہ منافقوں کے کس امر میں مسلمانوں کے درمیان دو قسم کے خیالات داخل ہوئے تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تب رسول اللہ کے ساتھ منافق بھی تھے جو جنگ سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے تھے ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے اور بعض کہتے تھے نہیں یہ بھی ایماندار ہیں اس پر یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر طیبہ ہے اور یہ بات آپ نے مدینہ المنورہ کے بارے میں کہی یہ خود بخود میل کچیل کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو چھانٹ دیتی ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ کل لشکر جنگ احد میں ایک ہزار کا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول تین سو آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر واپس لوٹ آیا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ پھر سات سو ہی رہ گئے تھے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکے میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرقوں کی مدد کرتے تھے یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکے سے نکلے انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی کیونکہ بظاہر کلمے کے قائل تھے ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو ان میں سے بعض تو کہنے لگے ان نام مرادوں سے پہلے جہاد کرو یہ ہمارے دشمنوں کے طرف دار ہیں اور بعضوں نے کہا سبحان اللہ جو لوگ تم جیسا کلمہ پڑھتے ہیں تم ان سے لڑو گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر نہیں چھوڑے ہم کس طرح ان کے خون اور ان کے مال حلال کر سکتے ہیں ان کا یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا رسول اللہ خاموش تھے جو یہ آیت نازل ہوئی یہ روایت تفسیر ابن بھی حاتم کی ہے صحیح بخاری شریف میں صلح حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ پھر جو چاہتا مکی کفار کی جماعت میں داخل ہو جاتا اور امن پا لیتا اور جو چاہتا مدنی مسلمانوں سے ملتا اور عہد نامے کی وجہ سے معمون ہو جاتا ابن عباس صدی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس حکم کو پھر اس آیت نے منسوخ کر دیا کہ فعید انسلق خلاش الحرم وفقۃ المشرقین حیث و یعنی جب حرمت والے مہینے اے مسلمانوں گزر جائیں تو مشرقین سے جہاد کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ پھر ایک دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جسے مستثنا کیا گیا جو میدان میں لائے جاتے ہیں لیکن بے چارے بے بس ہوتے ہیں وہ نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا پسند کرتے ہیں بلکہ وہ ایسے بچ کے لوگ ہیں جو نہ تمہارے دشمن کہے جاتے ہیں نہ دوست یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو تم پر مسلط نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں زور و طاقت دیتے اور ان کے دل میں ڈال دیتے کہ وہ تم سے لڑیں بس اگر یہ تمہاری لڑائی سے باز رہیں اور صلاح صفائی سے ایک سو ہو جائیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت نہیں اسی قسم کے لوگ تھے جو بدر والے دن بنو ہاشم کے قبیلے میں سے مشرقین کے ساتھ آئے تھے جو دل سے اسے ناپسند رکھتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی صدی عنہ جو اس وقت مشرق تھے یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس صدی اللہ عنہ کے قتل کو منع فرما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ انہیں زندہ گرفتار کر لیا جائے پھر ایک اور گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو بظاہر تو اوپر والوں جیسا ہے لیکن دراصل نیت میں بہت بل ہے یہ لوگ منافق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام ظاہر کر کے اپنے جان مال مسلمانوں سے محفوظ کرا لیتے ہیں ادھر کفار میں مل کر ان کے معبودان باطل کی پرستش کر کے ان میں سے ہونا ظاہر کر کے ان سے ملے رہتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں بھی امن میں رہیں دراصل یہ لوگ ہیں کافر جیسے اور جگہ ہے اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو جی کھول کر پوری سرگرمی سے اس میں حصہ لیتے ہیں جیسے کوئی اوندھے منہ گرا ہوا ہو فتنے سے مراد یہاں شرک ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی مکہ والے تھے یہاں آ کر بطور ریاکاری کاری کے اسلام قبول کرتے تھے وہاں جا کر ان کے بت پوچھتے تھے تو مسلمانوں کو فرمایا جاتا ہے کہ اگر یہ اپنی اس دوغلی روش سے باس نہ آئیں تمہاری عیدہ رسانی سے الگ نہ ہو صلح نہ کریں تو انہیں امن و امان نہ دو ان سے بھی جہاد کرو انہی قیدی بناؤ اور جہاں پاؤ قتل کر دو بے شک ان پر ہم نے تمہیں ظاہر غلبہ اور کھلی حجت عطا فرمائی ہے